روح بن عبادہ نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے ہشام بن زید سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا دیا اور پھر اس گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی جس طرح خالد بن حارث کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو چھ